عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو ایک قافلے میں پایا وہ اپنے باپ کی قسم کھا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تم لوگوں کو باپ دادا کی قسم کھانے سے منع فرماتا ہے قسم کھانے والا اللہ کی قسم کھائے ورنہ چپ چاپ رہے جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو چونتیس یہ حدیث صحیح ہے